ہے میں اپنے عادت سے مجبور ضرور ہوں تو اپنی عادت بھی یہاں کر چکا تو ان جلسے والوں سے عورتیں خفا ہو گئیں تو انہوں نے مجھے دعوت دینا ہی چھوڑ دیا تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جلسوں والوں کو بھی خیر کرے کہ ابھی کون خفا ہوں میرے عزیزوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے میں اپنی زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی میں نے اور نہ کرتا اگر پرواہ ہے تو صرف خدا کی ذات کا ہے وہ خفا نہ ہو جائے باقی یہ لوگ جو ہے یہ بیچارے ہم پشتوں میں گڑی تصور اردو کی گڑی کا ایک تو دمبا ایک بھی دا ملک چدے دا زڑی دی دا غریبان ارچا ارچ دین دین آرے ہوئی بیا یہ بات آخر میں شاید مجھ سے بھول نہ جائے خاص کر یہ بات میں صدر والوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی ہم رمضان اور عید کا فیصلہ کرتے ہیں تو صدر کے لوگ ہمارے ساتھ عید اور روزے کا فیصلہ ہمارا نہیں مانتے ہمارے ساتھ عید بھی نہیں کرتے پشاوریوں سے اور روزہ بھی نہیں رکھتے کیوں تم آسمان سے اترے ہو تم ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہو تمہارے گھروں میں قرآن اترا تمہارے گھروں میں اسلام آیا میں دیکھتا ہوں تمہاری پوزیشن اور کشاور میں کسانی اور کوچی بازار اور مینا بازار والوں کی پوزیشن سارا دن تمہارا کس چیز میں گزرتا ہے تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور تمہارے کام کیا سنتے ہیں تمہارے ہاتھ کیا کرتے عید کے دن تم اولیاء اور بزرگ بن جاتے ہو گے حکومت نے اعلان نہیں کیا حکومت نے اعلان نہیں کیتا حکومت تو ہے ہی ہجڑوں کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ہجڑوں کے اعلان پہ عید کرو گے اور ہجڑوں کے اعلان پہ تم روزہ رکھو وہ مولوی ہجڑے ہیں جو آج الگ سے ارد گرد بیٹھے ہیں انہیں شرم نہیں آتی کہ دس سال میں الگ نے اسلام کا جنازہ نکلوا دیا ہے پاکستان سے اور وہ الگ کے تالی چاٹ رہے ہیں اور جو کے تالی چاٹ رہے ہیں اور ان کی مداخانی کر رہے ہیں انہوں نے اعلان نہیں کی تھا تحصیل کے پھر بات سنو صدر والو صدر والو ہم جب عید کا اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس جو گواہ آتے ہیں وہ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں جو آج کل روئے زمین پہ تبلیغی جماعت والوں سے اچھا جماعت کئی نظر نہیں آتا تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں اس میں مسجدوں کے امام ہوتے ہیں اس میں علماء ہوتے ہیں اس میں طالب ہوتے ہیں پھر خدا کی ذات پہ قسم دے کر میں ان کی شہادت لیتا ہوں تین پتھر ان پہ ڈلوا کر ان کو تلاش دلواتا ہوں یہ بعض میرے ساتھی اور بزرگ جو ہیں وہ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ شہادت لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم کرتے مجھے کہتے میں کہتے ہوں نہیں کل کسی کو گلا نہ ہو اس قسم کے لوگوں سے میں اس قسم کا شہادت لیتا ہوں بعد میں سب علماء کے اتفاق پر ہم عید کا اعلان کرتے ہیں اور تمہارے پلازا میں بیٹھے ہوئے بسکٹر کریم رول کھانے والے جن کی شکلیں تم ٹی کے دیکھتے ہو ایک ہاتھ میں دقت ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں ٹیلی فون ہوتے ہیں ہاں ہاں کہاں دیکھا گیا ہے ہاں، ہاں، ہاں، کہاں دیکھا گیا ہے ہاں ہاں مانسے میں وہ مانسرا میں ٹیلی فون پہ شہادت لے کر اعلان کرتا ہے اور ہم گواہ کو قرآن دے کر اعلان کرتا ہوں اب ایمان سے کہو کہ اعلان ہمارا اچھا ہے یا ان کا اگر تم عید نہ کرو ہمارے ساتھ ہمارے کیا بگاڑ سکتے ہو تم نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح کر کیا سکتے ہو چالیس سال پاکستان کے حکمرانوں نے علماء حقانی جو ہے چالیس سال پاکستان میں علماء حقانی کے سر ان حدیثوں کے سامنے کبھی جھکے نہیں ہر وہ حکومت حدیث ہے جو حکومت قرآن اور حدیث سے دھوکہ کرتا ہے کیا ملک میں ایک گھنٹے میں تو مارش اللہ نافذ ہو سکتی ہے ایک گھنٹے بارہ بجے بٹو کی حکومت ہے اور ایک وجہ ضیاء اللہ کی حکومت ہو گئی ہے جی ایک گھنٹے میں اور ایک منٹ میں قرآن اور حدیث کا نظام ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا ماشاء اللہ انسان کا بنا ہوا قانون ہے پاکستان کا دستور لادمی کالے انگریز کا بنا ہوا قانون ہے دو سو سال ہم انگریز کے قانون کے نیچے تو چل سکتے تھے مارشاللہ کی قوانین کے تحت تو ہم چل سکتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کے نیچے اس کے لیے پروگرامیں بنانے پڑیں گے مشاورتی اور نظریاتی کونسلیں بنانے پڑیں علماء کو لیے ہیں مولوی میرے ساتھ تھا جہاز جی، میں ہم کراچی جا رہے میں نے کہا جی آج کل آپ کا کیا شغل ہے کہتے میں اسلامی مشاورتی کاؤنسل کا ممبر ہوں میں نے کہا وہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں تو ذرا کمکل سا ہوں مجھے پتا نہیں کہتے یہ اسلامی دفعات کو ترتیب دے رہے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کہتے تعجب کیوں کیا میں نے کہا تعجب اس لیے کیا ہے کہ چودہ سو سال یہ اسلام بغیر ترتیب کا پڑا ہوا ہے چودہ سو سال سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلا ترتیب اسلام میں گزرے خلفاء راشدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے آئمہ مائی مشتحدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے آئمہ مائی مشتحدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے آئمہ مفسرین بلا ترتیب اسلام میں گزرے اب ضیاولت صاحب کی حکومت میں اسلام کو ترتیب دیا جا رہا ہے چودہ سو سال ہم غیر ترتیب شدہ اسلام میں تھے اب یہ ترتیب دے رہے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے تیرے ملک میں ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا سمجھتے ہیں آپ شریعت بل کا اس میں مولوی جی ہیں خدا اس دولت کو تباہ و برباد کرے یہ بڑی خبیص تھی یہ مولوی اور پیر کو تو منٹوں میں خرید لیتا ہے ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا کہ شریعت بل ہم نے پیش کیا ہے ان شریعت بل والوں سے آپ پوچھیں جس میں زیادہ تر پیش پیش جو ہے جماعت اسلامی والے ہیں ان سے آپ پوچھیں اب ہم پہ الزام ہے کہ بھائی یہ لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں جو لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں شری نظام کے جو لوگ خلاف ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں لیکن جو لوگ میں آپ کو ایک نقشہ بتاؤں دیکھا رہی <laughs> یہ عورت ہے یہ دا خزا دا خزا دا خزا دا چپکا مرا پختو خدای هوا پختانه لا چرته پاتم شوي زیرک شي دغه ګوري دا خزا دا خزا زه سره دا زماره دا دخماعت اویچے زماعت نه سرند نہیں ہے یہ عورت ہے مجھے کہتی ہے کہ آپ سے میرا جھگڑا ہے آپ میرے مطالبات پورے نہیں کرتا میں کہتا ہوں خیر ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان میں آج تک عورتوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے عورتوں کے حقوق بھی ابھی تک پاکستان میں ملے نہیں ہیں ہمارے سب کے حقوق پورے ہو گئے عورتوں کی حقوق باقی اللہ جانے کے رہتا کیا عقیب ہے ہوں دیپکی یہ سہ پاتے نہیں کہ پتا کا دے تصور ہی ہو پدے پدا کا صدر روڈ باندھی پدا کا زیر سورا گرزوم نور ہو معاملہ خلاص آدھا احتباب میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عورتیں کمال کرتی ہیں بڑھانا پھرتی ہیں میں نے کہا یہ خیر ہے کہنے لگے کیوں میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے بھائی پردہ تو مردوں سے ہوا کرتی مرد رہن رہے نہیں تو پردہ کن سے ہو جائے اب میں کبھی راستے پہ جاتا ہوں میرے ساتھ طالب ہوتے ہیں عورتیں سامنے نظر آتی ہیں تو یوں کر لیں سڑی دی مرد ہے دوسری کہتی ہے سڑی نے دی شیخان دی اب داری شیخ خود بھی سڑے نہ نکل سمجھ میں آئی نا تو میں نے کہا پردہ کل سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے پردہ تو ہمیشہ مردوں سے ہوا کرتی ہے بھائی مرد رہے نہیں تو پردہ کن سے کرے اب سم آپ ایک برابر ہے اچھا تو جو عورت مرد کی گود میں ہو گود میں وہ عورت اس مرد سے مزاحمت کر سکتی ہے ہاں؟ جگہ اور سرکول ایسی منی نوک جو کی کا نا دکشو ان شریعت بل والوں سے پوچھو کہ بیٹھے ہو تم زیاولت کے گود میں اور پیش کیا ہے تم نے شریعت دل بیٹھے ہو تم کے گود میں بیٹھے ہو تم اسمبلیوں میں بیٹھے ہو تم سینٹوں میں اور پیش کیا ہے شریعت بل جو عورت اپنے خان سے مزاحمت کرنا چاہتی ہے تو وہ جا کر باپ کے گھر میں بیٹھ کر عدالت میں کیس دائر کرتی ہے کہ اس خان کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی ٹھیک ہے اگر تم نے شریعت بل پیش کیا اور سینٹ والے اور اسمبلی والے مانتے نہیں تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان اسمبلی میں بیٹھے ہو تمہیں شرم نہیں آتی میری بات سن پھر یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر ہیں قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیے ہیں یا نہیں لیے تمہارے صدر کا بھی ایک بزرگ ہے ہے یا نہیں سلام کرتا ہوں اس کی بزرگ یہ لوگ اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا ہے یا نہیں لیا ہے اچھا یہی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ان شریعت بل والوں کو کہو کہ بل تم پیش کرتے ہو قومی اسمبلی میں اگر وہ نہیں مانتے تو باہر آ جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ جو لوگ شریعت بل پیش کرنا نہیں جو لوگ ملک پہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کے اوپر وہ فتو لگائیں گے جو فتو قرآن نے لگایا ہوا کسی مولوی کا فتو نہیں جو فتوا قرآن نے لگایا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور وہ فتوا لگا دیں گے تین قسم کا فتوا ہے کافر کا بھی ہے ظالم کا بھی ہے اور فاسق کا بھی اگر ضیاء الق نہیں مانتا شریعت بل کو تو اس ضیاء الق نے کل اس ملک میں ریفرنڈم کیا اور ریفرینڈم میں لوگوں سے کہا کہ تم اسلام مانتے ہو یا نہیں لکھو نیچے ہاں یا نہ پرچی پہ یہی لکھا ہوا تھا لکھو بھائی اسلام مانتے ہو نیچے لکھو ہاں یا نہ اب یہ پرچی اگر میرے ہاتھ میں بھی آتی تو میں نہ لکھ سکتا تھا تو میں بھاگ گیا بڑا بیر کے میرے میں چلا گیا سارا دن وہاں گزارا میں نے کہا یہ پرچی کہیں غلطی سے میرے ہاتھ میں نہ آ جائے بھائی میں تو نہ نہیں لکھ سکتا کہ میں اسلام کو نہیں مان شام کو جب آیا لوگوں نے لکھ لیا کہ بھائی ہاں اسلام تو ہم مانتے ہیں تو رات کے دس بجے ضیاول نے اعلان کیا کہ میں پانچ سال کے لیے صدر ہو گیا بھائی کیوں کہ تم نے جو کہا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں میں اسلام ہوں سات سال پہلے والا وہ بھول گیا میں اسلام ہوں اچھا تو صدر صاحب وہ مجسمہ ہے اسلام کا اسمبلیوں کے ممبر سارے اسلام کے نام پہ منتخب ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا تو صدر بھی مسلمان اسمبلی بھی مسلمان تو پھر تم نے شریعت بل پیش کن کو کی وہ پچاس لاکھ روپے کو ابھی جو کروڑ ہو گئے اچھا پھر دوسری گر کی بات بتا دی یہ سوچا سمجھا اسکیم ہے زیاولت کی بقا کے لیے ان کو کہا گیا کہ ایک ڈھونگ بچاؤ جیسے مولانا صاحب نے بریلیوں کی بات کی بریلی مریلی کچھ بھی نہیں ہے بریلیت جو ہے یہ دیوبند کے مقابلے میں انگریزوں نے کھڑے کیے تھے یہ انگریزوں کے پیدا کردہ لوگ ہیں کیوں دیوبند بنا تھا اس لیے کہ یہ کھیلا ہوگی اور یہاں سے لندن پہ بمباری ہوگی تو انگریز جب گھابر گئے ہندوستان میں تو بریلیت کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم اختلافی مسائل چھیڑو تاکہ یہ دیوبندی تم سے لڑ پڑے اور ہم ان سے چھوٹ جائیں بات یہ بات ابھی جھگڑا مارے اور ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں پیٹ کا جھگڑا ہے پیٹ کا جھگڑا ہے بھائی ہم کہتے ہیں خدا کے لیے یہ خبروں پہ جو تم لوگوں نے مجاور بٹھائے ہوئے اور نمک چکلی چکلی اور شکرانہ ڈال دیا پھر اس کے پاس جاڑو پڑی ہوئی وہ جاڑو عورت کے اوپر پھیر لیتا ہے کہ جا خدا دے جی۔ ٹھیک ہے آپ کو میں بتا دوں ہمارے ہاں بھانا ماری میں ایک زیارت ہے جس کو سید حسن رحمت اللہ لے کے وہاں ایک جھولا ایک گنبد بنی ہے اور گنبد کے اندر ایک جھولا ہے چھوٹا سا یہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں سے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر یوں تو جو کنکری جھولے میں آ جائے تو عورتیں کہتی ہیں مبارک شاہ مبارک شاہ زی بدیش کنکری پنج پیر ہیں یہاں ہزار خانی کے ساتھ عورتیں جھاڑو نہیں لے کر وہاں جب جاتی ہے تو جھاڑو کو درخت میں پھینکنے سے اگر جھاڑو اوپر پھنس گئی تو عورتیں مبارکی دے دیتی ہے کہ جھاڑو پھنس گئی بچہ پیدا ہو جائے آئے آپ کے نزدیک میں آپ کو بتا کاکا سر رحمت اللہ علیہ ہمارے ہاں چار سو سال پہلے بزرگ گزرے بدقسمتی سے وہ میے لوگ مجھے ایک بار لے چلے وہ اجتماع اور وہ اجتماع زیارت کے سامنے تھی جب میں نے وہاں عورتوں کا حشر دیکھا وہ زیارت دو لاکھ روپے پہ مہینے کا ٹھیکہ ہوتا ہے دو لاکھ روپے سم سنگی پارس پہ بناؤ ایک زیارت ایمان سے دو چیزوں میں آج کل بہت کمائی ہے ایک پیر بننے میں اور ایک زیارت بنانے میں بھائی بدباہ قوم کم بخت قوم قرآن اور حدیث جو اصل دین ہے اس میں دیکھوں کہ قبروں کے متعلق پیغمبر نے کیا کہا ہے قبر کے متعلق جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو سکتا ہے جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے اچھا پھر لچے لفنگے اکٹھے ہو جاتے ڈھولکی لیے ہوئے بازاروں میں پھرتے ہیں پیسے لاؤ بھائی فلام زیارت کا عرص ہے تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب ملک کا نظام شریعت ہو جائے ایک کو میں یہاں اس چوک میں لٹکا دوں یہ حکومت ہے یہ حکومت ایک رشک کے سلنسر کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں یہ حکومت بسوں اور ٹرکوں کے آپ یہ ہارن دیکھیں ہائی پریشر والے ہارن اس میں لگائے ہوئے ہیں راستے پہ جا کر کانوں کے پردے پھٹ ہیں یہ حکومت بم والا کو جو تم نے پکڑا کل بھی تم نے تین ٹائم بم پکڑے اخبار میں آئے تین ٹائم بم پکڑے گئے تین ٹائم بم پکڑے گئے تین ٹائم بم پکڑے گئے ناچنے لگ جاتے ہیں سب جو بم تم نے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑے چھاپے مار کر وہ آدمی کہاں گئے وہ کدھر گئے وہ آدمی کہاں گئے جو بم قرآن میں رکھا ہوا تھا جس کو میں نے بھی دیکھا قرآن کریم کو یوں یوں یوں کاٹ کر اس میں بم فٹ کیا ہوا وہ آدمی جو اس قرآن میں بم رکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا وہ آدمی کہاں چلا گیا ہے وہ کہاں گئے جو پکڑے جاتے ہیں آج پکڑا گیا کل ضمانت پہ چھوٹ گیا کچہریوں میں جاتے ہیں جی یہ بیلے بل ہے بیلے بل بیلے بل جانتے ہو ہاں؟ صدر کے لوگوں بیلے بل درزی گیرا تو جانتے ہو ناپ توڑ یا تو عورتیں بھی نعت کے لیے آیا کرتی ہیں شرم دلت درزی کے دکان میں عورتیں بھی ناپ کے لیے آتی ہیں یہ تو جانتے ہو بیلیبل جانتے بیلیبل کے معنی یہ ہیں کہ یہ جی قابل ضمانت ہے تو قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں آ کر تیرے عورت اور تیری لڑکی کو اس نے شرم کے نگاہ سے دیکھا اور وہ آدمی پولیس والوں نے پکڑ کر عدالت میں لے گئے پولیس والے بیچارے کھڑے ہیں اور عدالت والا اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیتا ہے لیکن معلوم ہی والے والا وہ جدید پارا قانون کے سدفا نشتہ لانت ہو اس ملک پہ جس ملک کا یہ قانون ہو میرے گھر میں آن کر میری عورت اور میری بچی کا عصمت لوٹ لیا ہے اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ بیلیبل ہے وہ آدمی زمانت پہ آ کر کل میرے سامنے پھرتا ہے چور کو پکڑ لیتے ہیں آج تیرے ملک کا قانون ہے یہ پولیس والے جانتے ہیں سپاہی سی لے کر آئی جی پولیس تک یہ آرڈر نہیں ہے کہ بند کمرے میں جوا ہوتا ہو کہ تم اس پہ چھاپا مارو سفید پوسٹ جوئے باز جو ہیں وہ اندر جو بھی کرے تم اندر داخل نہیں ہو سکو گے یہ تیرے ملک کا قانون ہے اگر کسی کو پولیس نے پکڑ بھی لیا تو وہی سزا ہے اگر ایک دو دن تھانے میں انہوں نے رکھ لیا عدالت میں لے گئے وہاں بیٹھے ہیں اور ایک چار ہجڑوں کا کیس پیش ہو گیا ایک مجسٹریٹ کے ہاں تو ایک ہجڑے میں جب اندر دیکھا تو اور ہجڑوں کو آواز دیا کہ راجے ہو رہے مبارک شاہ کہ کیا ہوا کہ ہماری اپنی بہن اندر بیٹھی ہے شکر ہے جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری ملک کی نظام یہ تب ٹھیک ہوگا تیرا ملک آ تیری جان حفاظت میں نہیں ہے تیرے بچے یہ بھی کچھ ملک ہے جس ملک سے نو سال کا بچہ اغوا ہو جائے اور دو مہینوں کے بعد دو لاکھ روپے دے کر اس بچے کو چھوڑا کر جان محفوظ نہیں ہے دکان محفوظ نہیں ہے گھر محفوظ نہیں ہے بچے محفوظ نہیں ہے یہ کچھ ملک اب ہمارے صوبائی وزیر حج کو چلے ہیں سارے فلاں وزیر حج کو جا رہا ہے فلاں اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا کہ میں تمہیں حج پہ بیچتا ہوں نے کہا میں حج کو نہیں جاتا کیوں کہ نہیں جاتا کہ جی خرچ میں کروں گا کہ نہیں جاتا کہ جی میں پیسے لگاؤں گا آپ کو حج میں بھیج رہا ہوں نے کہا جب حج کو جاؤں گا تو مدینے بھی جاؤں گا اپنے نانا جی کے ہاتھ حاضری دینے کے لیے کہ جی آپ ضرور جائیں گے انہیں کہا خدا کی قسم میں حج پہ نہیں جاؤں گا خدا کی قسم میں مدینے کبھی بھی نہیں جاؤں گا میں مدینے جاؤں نانا جی کو سلام کروں نانا کہے گا تو اللہ تم پہ لانت ہو قادیانی کافر وہاں میرے دین کو کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں کیوں آئے ہو قادیانیت میرے دین کو کاٹ رہا ہے اور تو یہاں حج کے لیے تو جب تک میں نے ملک سے قادیانیت کا سفایا نہیں کیا ہے اس وقت تک میں حج کو نہیں جاؤں گا ایمان اس کو کہتے ہیں حج کراندھی دیجیے حج دی دا دا قوم اور دا ملک پہ دوی دا پلار دی د دوی د نکدي چې څوک یې خوخي راځتونی د قوم او د ملک پیسې قومي سمله د شریعت بل والاونا فتوا تاسو کوي چې بیت المال خود ټول ملک مشترک شه دی چې زما پکې یو ټیډي پیسې مرسي او زه اجازه ته نکم د حج کیږي حج تروان دی گلونه دی سیبو سیری دی اجیان دیو هن هن جوړ دی دستا ملک ملک د قوم بچی په بمونو کباب کیږي لګیا دی او ته حج تروان ته د دې قوم وزیر ته د دې قوم مشر ته زما د قومي سمله او صوبایي سمله منبر زما کور کې بچی ټکی ټکی شوی دي ستا په دې غربې تانه کې زمونږ د مالک یو الک په بم الوته و په دې غربې یو تانهدار پکې او موټر کې چې کم بمی خو ما ته اس اس پی ټلیفون وکړو و مولانا صاحب تابوت درغه خو چې درنا پرای نه نیږي سو ځکه چې تابوت کې تشتانه د قوم بچی دی په بمونو دماکو تبا کیږي او کباب کیږي او زما منبر او زما منشتر به حج تروای نو عزیزانو عرض داو چې اولیاء کانفرنس په خپل زیدا نن درېم څلورم شپه ده چې تاسو اورئ دا زما بل درد دلو چې تاسو ته بیان کو تاسو خیال راغلی اولیاء هغه خلق توای لن درتا ہے چاپڑ کے دے انسانیت درد ہوئی اولیاء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہو جس کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو اس کو ولی اور بزرگ تو در کنار اس کو انسان کہنا بھی ظلم عظیم ولی وہ لوگ ہیں جن کا کماش یہ ہو ایک بزرگ سردی کے دنوں میں اپنا کوٹ واسکٹ کمبل اتار کر مسجد کے سہن میں ننگا بیٹھ جاتا تھا حضرت یہ کیوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ سردیوں کے دن ہیں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کا بستر نہیں ہوگا جن کی کمبل نہیں ہوگی جن کا واسکٹ نہیں ہوگا جن کا کوٹ نہیں ہوگا تو میں اپنا واسکٹ اور کوٹ اور کمبل اور بسترا تو ساری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم نہیں کر سکتا لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ جان ان کے ساتھ برابر تو کرنا ولی اور بزرگ اس قسم کے لوگ عمر فاروق کے ہاں عمر فاروق کے ہاں کوئی گھی لے کر آ گیا ہے گھی کہ حضرت یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا تو وہ گھی کے سامنے دیکھنے لگے کیا ہاں، گھی تو بہت مزیدار ہے لیکن مجھے خدا کی ذات کی قسم کہ میں اس گھی کو کھاؤں گا نہیں کہ جی کیوں حرام کہ نہیں جی حرام نہیں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میرے سارے قوم نے گھی کھایا ہے اب ان کی لڑکیوں کی شادیاں انٹر کانٹینٹل میں اب لڑکی کی شادیاں کان میں کیا مانے رکھتی ہیں تو اسپرے کرو تو انٹر کان میں بیگمات ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی اور لیڈات لیڈیاں ایک سائڈ پہ اور لیڈے ایک سائڈ پہ انٹر کان میں فلاں صاحب کی لڑکی کی شادی کانوں پہ دیکھیں یہ بےغیرت قوم لڑکاٹ دے جاوے وہ بیگم جاوے اب میرے پاس جو کارڈ آتا ہے تو تیری بیگم کا کیا کام ہے کہ وہ مجھے دعوت دی تمہیں شرم نہیں آتی یعنی تیری بیگم بھی پرائے مردوں کو دعوتیں دیتی کچھ شرم تو کرو کچھ حیا تو کرو کم بخت ہو بد بخت ہو جاوید وہ بیگم جاوید اچھا پھر اس کارڈ پہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں لڑکے اور لڑکی کے اب لڑکی کے ہاتھ یہاں صدر میں تو یہ سب تماشے آپ کرتے رہتے ہیں ہم تو کبھی کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں آپ تو ڈپو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ڈپو میں ہاتھ یوں ملے گئے کہ جی یہ وہ اس لڑکی کا ہاتھ ہے جو یہاں آنی ہے اللہ اس دن میں نے مولانا نیازی مولانا کوثر نیازی کی لڑکی کی شادی لڑکے کی شادی ضیاء الق صاحب کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کی تصویریں مولانا کوسر نیازی جو چوک فوارا میں سیرت النبی میں وہ بھی یہاں تقریر کر چکے مولانا کوسر نیازی وہ مولانا جس کا کچھ ضمیر نہ ہو اور جس کا کچھ ایمان نہ ہو آج پشاور میں نیازی کی ساتھی بھی ہیں کیا نیازی کو بھٹو نے بنایا تھا ایک رسالے کا ایڈیٹر تھا اس نے اٹھا کر سارے ملک مذہبی امور کا منسٹر بنا دیا ہے ٹھیک ہے یا نہیں اور مرنے کے بعد زیالت جو بٹوں کا مارنے والا ہے تو کوسر نیازی باغ کر اس کے گود میں بیٹھ گئے اور قوم کوسر نیازی جو ان سے وفا نہ کر سکے جنہوں نے کوسر نیازی بنایا تھا ان کو وہ تم سے کیا وفا کرے کیا کہتے ہیں اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے اسی نے یہ تمہاری سنیماؤں کی غزلیں ہیں تمہاری سنیماؤں کی غزلیں صدر میں بھی سنما ہے اللہ کامیاب ہے محرم جب آتا ہے تو شیے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں سنیما بند کرو بھائی محرم ہے سنیما بند کرو محرم ہے تو میں نے کہا دس دنوں میں سنما گنا ہے دس دنوں میں باقی سارا سال یہ جائز امام حسین صرف دس دنوں کے لیے یاد کرنے کا قابل ہے باقی ساری سارا سال اس کو آپ بھولا ہے دادا دل گندے شریعت محاذ والے نے کہا شریعت بل پیش ہو رہا ہے سننا بند کرو لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے ارے کچھ گڑبڑ کوئی گڑبڑ کچھ نہیں کہتے شریعت بل پیش ہو رہا ہے میں نے کہا شریعت بل پیش نہیں ہو رہا یہ وہ وقفے کی کیک پیسٹری پیش ہو رہے ہیں اسمبلی ہال میں جو وقفہ ہوتا ہے ان ممبروں کا تو اسمبلی حال میں کیک پیسٹری کے لیے وقفہ ہو رہا ہے شریعت بل شریعت بل پیش کرنا دیکھ میری گر کی بات بتاؤں شریعت بل سوچا سمجھ اسکیم ہے اسمبلی منظور جب کر لے تو بحث کے لیے منظور کرے گا نافذ کرنے کے لیے نہیں تو خبر پڑے گی کہ خوب درد ہے بحث کے لیے منظور کرے گا نافذ کے لیے نہیں پانچ مولوی ہیں اور دو سو پینتالیس غیر مولوی شریعت بل کا پہلا شک بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا نہیں پانچ مولوی کہیں گے جی کاٹا جائے دو سو پینتالیس آوازیں آ جائیں گی کہ نہیں جی یہ ظلم ہے تو دو تہائی اکثریت جس چیز میں آپ کو نہ ملے آپ کا شک نامزدور ٹھیک ہے جی دوسرا شک پیش ہوگا زناکار سنسار ہو جائے مولوی صاحبان اٹھیں گے کہ جی ہاں دو سو پینتالیس آوازیں کہ نہیں جی اے ظلم ہے ایک ایک شک پہ ایک ایک سال باس ہوگی اور غیر معینہ مدت کے لیے اسمبلی بھی بیچ بیچ میں ملتوی کی جائے گی تو پچاس شک ہیں شریعت بل کے تو الگ صاحب پچاس سال اور بیٹھے رہے ابھی بات سمجھ میں آئی شریعت بل کی بات بھائی شریعت بل پیش کرنے کی بات چھوڑو مخروب نے شناسم پیرا نے پار سارا میں تمہیں جانتا ہوں دن دن بے مجھ سے کسی نے پوچھا جی دے ممبران سمرا پیسے ملا وہ مال یو کروڑ وہ مال سڑک ویانولا فصلون منگلا کو چار نمران کھڑا مال ملا نہ سزیاتی شی دری کی کمی ملا نہ سزیاتی کے ہمارے مسجدوں میں جو ملا ہے ایک ملا کے پاس وہ ممن دیکھا ہے کہتے ملا صحب ہو گئے ہیں अब वजीफों की वो पच्छी जो है वो बड़ी हुई पड़ी कि जी वो गए मां तो मुला कह दे कि भाई भूखा हूं ये मुला से वो गया मां खुदा कुरान तो बुरा पचे पोता किरावा उसको वापस मंडा मलंग मखे मदे हुई मुला वापस मंडे हुई چې د جمعه ته بار یو 100 ډبه اوم والو ورپسې بھائی مولانا زیادتی شی نا تالا در کی کرے اب ان ممبروں کو جو پچاس پچاس لاکھ ملے ہیں وہ کہاں آ گئے لڑکے اور لڑکی کی شادی ممبری اور وزارت سے پہلے بھی آپ نے کبھی انٹرکان میں کی ہے یا ابھی کی ہے جب ابھی کی ہے تو یہ پیسے تم نے کہاں سے لائے وقت آنے سے خدا کی قسم خدا کی قسم کہتے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہمارا تو ایک گھر ہے جو ہم بیچ میں رہتے ہیں ایک گھر اس پہ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے کبھی بارہ سو روپئے ٹیکس لگا دیتے اس دن گیا ہوں افسر کے پیچھے میں نے کیا یاد ہے پکار دا کنا تب بیا زما پور تب بل رولی کا کہنا چاہیے مردہ روم دیو کپڑے دم ہم پاکستان میں یہ حق بھی نہیں رکھتے کہ ہم ایک گھر میں جو اپنے پیسوں سے لیا ہوا ہے اس میں آتا رہے یہ حق بھی ہمارا نہیں ہے ہم پاکستان میں یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم مفت پانی پیئیں مفت پانی پچیس روپے ماوار بمبے کا بل آپ پشاور کا جو میئر بیٹھا ہوا ہے میئر چین بھیجا تھا اس کو حکومت نے تو چین میں بکیاں ہے نہیں وہ جو تھی وہاں یہ یہ لے کر آ گیا ہے مچان ڈیر شو نہ دلتا داد چین نہ رہو سکے گندہ دی چوارے ممبران کاؤنسلران کیمے سے کم کم غم بجاوے کاؤنسلر مردارے کا ممبر مردارے کا میئر مردارے کیس اب پشاور کا جو میئر ہے اس نے حلقہ بندی شروع کی ہوئی ہے پتہ ہے آئندہ بھی خوابے دیکھ رہا ہے کہ میں پھر میئر کیسے بنوں گا ایسی حلقے بندیاں کر رہے ہیں کہ ان حلقوں میں میرے آدمی آ جائیں اور آئندہ پھر مجھے ووٹ دیں اور میں پھر میئر بن جاؤں یہ ملک سرمایہ داروں کی ہے لاکھوں پتی اور کروڑ پتیوں کی ہے آج غریبوں کے بچے اس دن پولیس کی بھرتی ہو رہی تھی سپاہیوں کی بھرتی ہو رہی تھی خدا کی قسم ایس ایس پی کے میز پہ میں نے بی ایس سی والے کا درخواست دیکھا کہ مجھے سپاہی برتی کر لانت ہو ایسے ملک پہ جس ملک میں تعلیم کا یہ حشر ہو کہ بی ایس سی والے وہ سپاہی برتی کے پیچھے پھر رہے ہیں غریبوں کے بچے تو ایم اے اور ڈبل ایم اے اور بی ایس سی اور لا کیے ہوئے در بدر خاک بسر پھر رہے ہیں اور معتبروں کے جو بچے ہیں وہ میٹرک فیل آج تیرے ملک کے وزیر بنے ہیں چھوڑی جمع والے تیرے ملک کے وزیر بنے ہوئے ہیں اور تیرے ملک کے سی سی ایف پاس جو ہے ان کو کلرکی نہیں مل رہی ہے ہاں ہمیں گلہ نہ ہوتا اگر تو ہمارے ساتھ ہمارا ہم سنگ ہو تیرا بچہ بھی بغیر روزگار کا ہوتا تو میرے میرا بچہ اگر بے روزگار ہوتا تو مجھے رونا نہ آتا لیکن تیرے بچے تو تھرڈ ڈویژن دسویں پاس وہ تو سولہ گریڈ میں برتی ہو جائے اور میرا بی اے پاس اس کو کلرکی نہ ملے تو صدر والو آنکھیں کھولو یہ بات آئندہ کے لیے میرے کانوں میں نہ آئے کہ حکومت نے اعلان نہیں کیا حکومت نے اعلان نہیں کیا یہ وہ حکومت ہے جو تم نے اپنا باپ بنایا ہوا ہے اور یہ حکومت کے وہ تالی چک اور پٹھو ہیں جنہوں نے ملک کا کیا حشر بنا رکھا ہے یہ وہ ملک تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں سب کچھ بننا آسان ہے پیر بننا بزرگ بننا ممبر بننا شمبر بننا سب کچھ بننا آسان ہے انسان بننا مشکل ہے اور انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہو جب تک ہمارے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو خدا کی قسم ہم مسلمان بھی نہیں ہیں ولایت اور بزرگی تو درکنار واخر للہ لہٰذ الاسلام والمسلمین اللہ معید الاسلام والمسلمین وزل القفار والمشرکین دعا کریں کہ اللہ تعالی روس کو تباہ و برباد کرے اللہ روس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کریں ہمارے ملک میں اے اللہ جو بدمنی ہے بے چینی ہے اے اللہ اس کو سکون اور اطمینان سے پہ بدل دے یا اللہ ہمارے ملک کا قرآن اور حدیث ہمیں بتا دے ہمارے ملک کا قانون قرآن اور حدیث ہمیں بتا دے اے اللہ امریکے کو تباہ کر دے پختون دا اردون دا جی۔ میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستوں وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے آج کرتا ہوں آج لاہوریوں کی خاطر کرتا کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن پینسٹھ کے جنگ میں معلوم ہوا تھا لاہوریوں کا ایمان مجھے سن پینسٹھ کے جنگ میں معلوم ہوا تھا اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا تھا تو میرے عزیز مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اب کو پار لیڈری نہیں کرتا میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی نہیں ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل رحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا پڑا اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا کیا قومی سملی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا ہے مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پٹھوں والے بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے یہ ان کی برکت تھی آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے خدا کی قسم یہ مفتی محمود کی برکت ہے میرے عزیزوں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل پھکے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے بنایا تھا وہ دیوبندیت آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے میرے عزیزوں ہمیں کیا ہے ہم تو بلواستہ دیوبندی ہے یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں آج وہ لوگ امریکہ کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھ گئے ہو کہ مولانا مودودی نے دیوبند کو ہندوؤں کا مدرسہ کہا میرے بھائیوں بات سنو بات سنا بھائی وقت کم ہے میں خدا کے لیے میں جلدی بس کرنے والا چلے وہ آئی متوٹو نہ بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ میرے عزیزوں کل مولانا مودودی صاحب کے پیروکار جماعت اسلامی والے مولانا فضل رحمان کا فوٹو لیے ہوئے بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ پمفلٹ ملک میں تقسیم کر رہے ہیں اور یہ سادہ لو لوگوں کو یہ اشتعال دیتے ہیں کہ فل رحمان نے بے نظیر سے ملاقات کی ہے ٹھیک ہے پتا ہوگا حضرات کو میں نے کہا سنو بھائی اگر فل رحمان نے ایک گھنٹہ ملاقات بے نظیر سے کی ہے اور وہ سیاسی ملاقات پہ ایک گھنٹے میں اسلام سے نکل چکے ہیں تو سہالا ریسٹ ہاؤس میں بٹو صاحب کے زمانے میں میں بھی سہالا میں تھا اگر امیر المومنین جماعت اسلامی کا میاں توفیل صاحب اور ان کا جنرل سیکٹری پروفیسر غفور عورت کے ساتھ دو مہینے ایک ٹیبل پہ روٹی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور بند کمرے میں میٹنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے تو دو مہینے والا مسلمان ہے اور یہ کافر بن گیا سنو بھائی بات سنو وہ کم ہے بات سنو اگر لاہوریوں کو یقین نہ ہو میں سندھی اور بلوچی اور پٹھان اور پنجابی میں جو عالم ہو جو لیڈر ہو جو غیر عالم ہو ان تمام کو سردار کونین کا روحانی اولاد تصور نہ کرے میں اس کو انسان کا بچہ نہیں کہتا جو لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں یہ سب سردار کونین کی روحانی اولاد ہیں پنجابی ہمارے بھائی ہیں اور ہم پنجابیوں کے بائی ہیں بلکہ من تو شدم تو شدی من تو شدم تو من شدم تو جا شدی من تو شد تو من من شدی منشو دی منتن شم تاسودی تاکس نگو من دی گرم تو دی گری ہم پنجابی ہیں تم پٹھان ہم اس لیڈر کی لیڈری کو نہیں مانتے جو لیڈر پٹھان اور پنجابی میں سوال تک اٹھائے ہاں یہ مارڈی میں مارڈی کے قصے میں سے مولانا وغیرہ مان کرتے ہیں مجھے تو ان لوگوں سے اس دن سے نفرت ہے جب سے بٹو صاحب ہٹ گئے اور یہ سب بھاگ گئے پہلے جماعت اسلامی والے بھاگے تھے اور آپ کو یقین نہ ہو تو لاہور میں نوابزادہ نصر اللہ خان جیسا سر خدا کی قسم سارے پاکستان میں نہیں ہے بالکل اتنا قابل ترین انسان جس کو آج تک شاید آپ میں نے لاہور سے رات کو ان کے ہاں ٹیلی فون کرنا تھا تو ون سیون والوں کو ان کا نمبر معلوم نہیں تو میں نے کہا ون سیون والوں کو کیا نمبر معلوم ہو ہمارے صدر صاحب کے حکومت میں تو سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ون سیون پہ بھی اور ون ایٹ پہ بھی سب لڑکیاں ہیں تو کبوتر کے ساتھ کبوتری مل جائے وہاں نمبروں کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے تو کبوتروں کے ساتھ کبوتریاں بچھائی ہیں صدر صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کے لاہور میں عورتوں نے جلوس نکالا تھا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آئے گا میں نے صوبہ سرحد میں لاکھوں کی تعداد کے جلسے میں کہا میں نے کہا میں کہتا ہوں مفتی محمود کا ایک ادنا سپاہی خدا کی قسم اور پشاور کی عورتوں لاہور کی عورتوں کراچی کی عورتوں سندھ کی عورتوں بلوچستان کی عورتوں خدا کی قسم اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تمہیں سفید برقع پہنا کر گھر میں نہیں بٹھا کیا سنو بھائی مرد سب تباہ ہو گئے دفتروں میں کام کرنے والا آج تیرے ملک میں B A B A B C M A اور ایف اے یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لڑکی کے لیے بے روزگار کر رہے ہیں اور تھرڈ ڈویژن لڑکیوں کو لے جا کر اسٹینجوں میں لڑکوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے تمہیں شرم نہیں آتی دوسری بات سنو آج تیرا سارا ملک کراچی سندھ صبح سرحد بلوچستان آج بموں کے دھماکوں کے لپیٹ میں ہے ہمارے ہاں گھر کے ساتھ ایک بم اس دن پھٹا چودہ بچے اس میں تباہ تکے تکے ہو گئے جن کی لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی اور پینسٹھ مرد ایسے زخمی ہوئے کہ اسپتال میں ان کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی اور ہمارے ملک کے آقا اور ہمارے ملک کے سربراہ لاہور میں گوڑ اور اونٹوں کے ناچنے کی تماشے کے لیے آئے تھے شرم کرو بے حیا تمہیں شرم نہیں آتی سنو بھائی بات سنو میری بات سنو یا بچوں قوم اور ملک کے بچے بموں کے دھماکوں سے کباب ہو رہے ہیں ہندوستان یہ کابل انتظامیہ روس کی ہوائی بمبارمنٹ جہازیں روز